حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں کہ تو انہیں اتار دے اور چاندی کے دو کنگن بنا لے پھر ان کو زعفران کے ساتھ سنہری بنا لے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث اس سیاق سے غیر محفوظ ہے واللہ اعلم سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھیالیس